وحد الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم سامعين هذا اس نشست کے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے صوفیاء کا نظریہ وحدت الوجود قرآن و حدیث کی میزان پر اللہ رب العزت کی ذات و صفات یہ مثل ہے اور اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر بات کرنے کے لیے ایک شرعی قاعدہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ وہ بات صرف اللہ رب العزت کی وہی کی روشنی میں ہو سکتی ہے وہی دو طرح کی ہے وہی جلی قرآن پاک اور وہی خفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذات و صفات کا علم توقیفی ہے یعنی موقوف ہے اللہ کی وہی پر اور قرآن و حدیث کیونکہ دین اسلام میں سب سے اہم جو امر ہے وہ عقیدہ ہے اور عقائد میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ خالق کائنات کی معرفت ہے اور اس کی توحید کا علم ہے توحید ربوبیت کا توحید الوحیت کا توحید صفات کا اور اس کے بارے میں مکمل جو کلام ہے وہ اللہ رب العزت کی وہی سے ہو سکتا ہے وہ انسان جو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا وہ اپنی طرف سے عقیدہ کیا بیان کرے گا وہ اپنی طرف سے خالق کے کائنات کے بارے میں کیا بات کرے گا اسے کیا علم ہے کیا معرفت ہے یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی خبر اور اس کے علم پر قائم جس چیز کی خبر دے گا اور جو علم دے گا اس کو ماننا ضروری بلا کیفیت بلا تشلیح اور بلا تنصیب دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں گروہ ہیں فرقے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں سب سے خالص ٹھوس صافی روشن منور اور معطر عقیدہ جماعت الحدیث کا الحمدللہ اور یہ چیز انشاءاللہ ہماری فلاح کی بنیاد ہے گناہ ہو سکتے ہیں معصیتیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر عقیدہ خالصہ کا نور ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی پرواہ نہیں کرے گا ویسے ساتھ ساتھ توبہ ہونی چاہیے امام نے قیم رحمہ اللہ نے اس اساس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی ہے جس کا اصل صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے مختلف ٹولیوں کی شکل مختلف گروہ ہوں گی ٹولیاں اور جماعتیں ہوں گی ان کے لیڈر آئیں گے اور وہ ان کو پہچان کر ان کے ساتھ چلے جائیں گے ہر ٹولی کا لیڈر ہر حزب کا جو قائد ہوگا وہ آئے گا اور وہ ٹولیاں اپنے قائدین کے ساتھ لیڈروں کے ساتھ چلی جائیں گی کا سیر صرف ایک جماعت باقی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں نہیں گئے تم کیوں نہیں جا رہے وہ گروہ کہے گا کہ یا اللہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں نن نندر ربن اللہ لینا نہ کیا انتظار کر رہے ہیں جس کی ہم نے پوری زندگی عبادت اور اطاعت کی ہماری عبادت اور ہماری اطاعت اس کے امر سے خارج نہیں تھی ہم نے عبادت اور اطاعت میں کسی اور کے دامن کو نہیں تھاما کسی اور کی تقلید نہیں کی کسی اور نہیں ہم تو اپنی پوری زندگی اپنے پروردگار کے امر کے منتظر رہتے اسی کی اتباع کرتے اسی امر کے مطابق عبادت کرتے ہم تو اس کے ساتھ جائیں گے اور ہمارا کوئی قائد نہیں کوئی لیڈر نہیں ہم تو پروردگار کے انتظار میں اچھا ابھی سنیں ماہی علامت ہوں بہ نہ ہوں وہ بہ ہر گروہ اپنے لیڈر کو پہچان کر ساتھ گیا تمہارے پاس اپنے پروردگار کو پہچاننے کی کیا علامت ہے تم کیسے پہچانو گے وہ علامت ہے لا مثلا رہو کہ اس ذات کی کوئی مثال نہیں یہ ہمارا عقیدہ یہ اور کسی کا عقیدہ نہیں سب کے عقیدے میں تمثیل ہے تشویر ہے سب کے عقیدے میں تکلیف ہے صفات کا انکار ہے لیکن صفقہ ہے یہ ایک ہی جماعت کا عقیدہ ہے اور وہ جماعت اہل حدیث کہ یا اللہ وہ علامت یہ ہے کہ لا مثل لہو اس ذات کی کوئی مثال نہیں وہ تشبیح سے پاک ہے تشبہ سے پاک ہے بے مثل ذات ہے اس کی صفات بھی بے مثل ہے خوش ہو جائے گا یکشف و انصاف ان حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کھول دے گا اللہ اکبر پیا قرون حسن زادہ اور یہ گروہ اپنے پروردگار کو پہچان کر اس کے سامنے سجدے میں گر جائے گا اور یہ ہے کامیاب گروہ اور فخر اس کی اساس جو ہے وہ خال کے کائنات کی توحید ہے اور اس کی ذات اور صفات کو ماننا بغیر کسی مثال کے بغیر کسی تشویح کے اور یہ بشارت الحمد للہ ہمارے لیے کیونکہ یہ عقیدہ ہمارا ہے اور کسی کا نہیں یہ صوفیہ جن کی بات ہو رہی ہے ان کے عقائد میں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا یہ صوفیہ کا گروہ یہ کیا ہے کہاں سے چلا اس کا مصدر کیا ہے منشا کیا ہے اس کی ابتدا کیا ہے سب مجہول ہے اللہ کے کلام میں چلتے ہیں امام شاف یہ دوسری صدی ہجری کے محدث ہیں کرن ثانی ان کے کلام میں کچھ اشارے ملتے ہیں امام شافی رحم اللہ مصر میں تشریف لائے تھے ایک سو ننانوے ہجری میں پہلے بغداد میں تھے مطلب سنا دیتا میں بغداد میں ایک قوم چھوڑ کر آ رہا ہوں جو کہ زندیقوں کی ہے سارے زندیق ہیں اور ان کا تمیز کیا ہے ان کا تمیز یمیرون میرون وہ بجد اور سما کرتے ہیں سما سے مراد یہ مرادیاں گیت ہیں نظمیں ہیں اور موسیقی ہے کیونکہ وجد سما اور موسیقی یہ تصوف کا ایک حصہ ہے درباروں میں مزاروں میں قوالیاں ہوتی ہیں تو فرمایا کہ میں بغداد میں کچھ لوگ جو کہ سارے زندیق ہیں ان کو چھوڑ کر آ رہا ہوں بڑے گندے ان کے عقید اور مالک میں اپنی مرضی اور مراد کا کلام کرتے ہیں تو اس دور میں کچھ صوفیہ پیدا ہو چکے تھے امام شافی کے ایک شاگرد امام احمد حنبل جو امام احمد السنہ کے لقب سے معروف ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ حارث سلم ایک صوفی اس کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا کہ لا تجار سوہ ان کے پاس مت بیٹھنا اور ان کی صحبت اختیار نہ کرنا کیوں اس لیے کہ جو اہل باطل ہیں اہل ہوا ہیں ان کے پاس بیٹھنا ان کی مساحبت اختیار کرنا بڑی نقصان دہ ہے اس میں کئی نقصان ایک نقصان یہ کہ ممکن ہے تم ان کی بدعات سے متاثر ہو جاؤ جو باتیں وہ کریں اس کی لپیٹ میں تم آ جاؤ اور تم بھی گمراہ ہو جاؤ کیونکہ جو اہل احوا ہیں ان کی باتوں میں بظاہری چاہیے اور پھر اللہ فرمانا کہ ان میں بیان لسحرا کچھ بیان جادو ہوتے ہیں یہ کوئی تعریف نہیں ہے جادو یا جادوگر کسی اعتبار سے قابل تعریف نہیں لاجب جو ساحر حیث و اطار یہ ساحر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو بعض بیان جاتے لوگ آپ تو جادو بیانی کے مالک ہیں سمجھتے ہیں تعریف ہو رہی یہ تعریف نہیں تنقید ہے شریعت میں کسی امر محمود کی امر مضموم سے تشویح نہیں ہوتی اور یہ جو بیان کے جادوگر ہیں یہ اثر جادوگر سے خطرناک ہے کہ جادو کا اثر ایک فرق پر ہوتا ہے اور ان کے سامعین ہزاروں اور لاکھوں ہوتے ہیں اور سب گمراہ ہوتے ہیں تو یہ جو سحر ہے انتہائی ایک امر مضموم ہے تو فرمایا کہ ان کے قریب مت بیٹھو جو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لپیٹ میں نہ ہو لیکن کوئی کمزور عقیدے کا شخص آپ کو دیکھ لے کہ فلاں شخصیت فلاں بدرتی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ بھی ٹھیک ہے پھر جب یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا جیسے ہمارے پاس آج قائدین ہیں مشرقین کے ساتھ مجاورین کے ساتھ مبتدرین کے ساتھ روافظ کے ساتھ نتیجہ یہ کہ آہستہ آہستہ جو ایک عقیدے کی غیرت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی یہ بھی ٹھیک ہوں گے ہمارا قائد ان کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ چیز نقصان دہ ہے دوسروں کے لیے اس کے ساتھ نقصان یہ ہے کہ ان کی جماعت میں ایک اضافے کا سبب بنتا ہے اگر وہ ایک ہے آپ جا کے ساتھ بیٹھیں گے وہ دو نظر آئیں گے یہ تقسیر سواد ہے ایک جماعت کو بڑھانا ایک جماعت کے اضافے کا سبب بننا اسے نقصان دہ ہے چوتھی چیز یہ ہو سکتی ہے کسی صاحب احوا کے پاس کے پاس تعظیم اور توقیر ہوگی اور پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کتاب الشریعہ میں امام آجوری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ممبک اور صاحب بل آئے تھے فقط حدم دین کہ جو شخص کسی بدرتی انسان کی تعلیم کرے گا اس کی عزت کرے گا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا اس نے دین کی عمارت کو پاش پاش کر دیا اتنے سارے نقصان ہیں صالحین کے یہ اقوال بڑے روشن اور منور ہیں بدرتی انسان میں کوئی خیر و برکت نہیں ایوب سختیانی کا قول ہے کہ کل مشتحد صاحب بدا دن اس دادا من اللہ بہتر ایک بدت انسان جس قدر عبادت زیادہ کرتا ہے اس قدر وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا وہ سمجھتا میں نیکیاں کر رہا ہوں لیکن اسی قدر وہ دین سے فراط مستقیم سے رب کائنات سے دور ہوتا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی مساحبت انتہائی خطرناک ہے امام احمد کا ایک اور قول ہے انہوں نے صوفیوں کی کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ ایا کا وہ کتب ہوں فن نہ کتب ہوں کتب بدا ان کہ ان کی کتابوں سے بچو ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں بدعتوں سے گمراہیوں سے اور ضلالتوں سے اس کا معنی یہ کہ یہ جو کرنے ثانی کا دور ہے دوسری ہجری صدی ہجری اس دور میں صوفیاء کا وجود ملتا ہے لیکن ان کا اصل جو منشا ہے وہ عراق ہے عراق سے پیدا ہوئے یہ ایران سے ایران سے ان کی ابتدا ہوئی ان کا آغاز ہوا اسی لیے صوفیوں اور شیوں کے امور آپس میں بہت ملتے ہیں رجال بھی ملتے ہیں اور صوفیاء کے تمام سلسلے جو صنعت ان کی چلتی ہے اس کا امر منتہا علی رضی اللہ عنہ ہے شیعوں کی طرح ایران سے یہ عراق آہستہ آہستہ کا رواج ہوتا گیا کیونکہ ان کے کلام میں جازویت تھی چاشنی اور سحر تھا اور لوگ ان کی لپیٹ میں آتے گئے اور یہ معتقدات باطلہ اور فاصلہ پھیلتے گئے انتہائی گندے عقیدے میری تحقیق یہ ہے کہ جو عقائد صوفیوں کے ہیں ترین عقائد کسی رو کے نہیں ہو سکتے دنیا میں سب سے گندا طبقہ صوفیوں کا صوفی ہونا یا کہلانا یہ کوئی تعریف نہیں بلکہ عہد ایک گالی ہے میں اپنی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں یعنی لفظ صوفی ہمارے معاشرے میں بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنی سیٹ دیکھ رہا تھا اپنے کارڈ سے تو وہ جو محترمائیں کھڑی ہوتی ہیں انہوں نے میرا نمبر دیکھا اور کہا کہ صوفی صاحب یہ سیٹ ہے آپ کی مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا مجھے آپ نے گالی دی بڑا پریشان ہوئی کہ میں نے تو عزت کی ہے میں نے تو ہے نے مجھے گالی دی تو اس نے کہا میں نے کیا کہہ دیا تو میں نے وہ بات کرنے کا موقع نہیں تھا میں نے کہا کہ سب سے گندی قوم صوفیوں کی قوم ہے اور سب سے گندا نظام تصوف کا نظام ارے یہ کہہ کر میں بیٹھ گیا لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ معاشرے میں ایک یہ جو احترام پیدا ہوا یہ بھی تو ایک سازش ہے یعنی بعض کلمات بعض الفاظ معاشرے میں داخل کیے گئے تاکہ ان کا رواج زبانوں پر عام ہو جائے اور اس طرح ہمارے جو بدی عقائد ہیں وہ لوگوں کی زبانوں پر آ جائیں ایک اللہ ہی اللہ ہے یہ صوفیت ہے اللہ ہی اللہ نہیں ہے اللہ بھی ہے مخلوق بھی ہے یہ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے مخلوق بھی اللہ ہے ہر چیز اللہ ہر جگہ اللہ ہر مقام پر اللہ ہی اللہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے یہ پرلے درجے کی بدعت ہے لیکن یہ لفظ رواج بھاگ ہے اللہ ہی اللہ ہے یہ کہاں ہے کون سا قرآن ہے کون سی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دو چیزیں ذکر کی ایک اس کی اپنی ذات جو خالق ہے دوسرا مخلوق اللہ خالق اپنی مخلوق سے جدا ہے متباین ہے اپنے عرش پر ہے اس کے ماس مخلوق اس کی فات ہے اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے اللہ ہی اللہ نہیں ہے اللہ بھی ہے مخلوق بھی ہے جو اللہ کی خلق ہے لیکن یہ جملہ لوگ اکثر بولتے ہیں اس کو معاشرے میں چھوڑ دیا گیا پھیلا دیا گیا تاکہ غلط عقیدہ لوگوں کی زبانوں پر آ جائے تو گندا ترین نظام آپ اٹھائیں کہ فضوض الحکم ابن عربی کی اور دیگر بستانی کی کتب ہیں اور دیگر ان کے جو دعات ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقید ہے مختلف عقائد ہیں یعنی آپس میں ہی مسترد ہیں کوئی انسانوں کی شکل نرود کوئی کہتا ہے کہ اللہ محمد بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ محمد عرش پر مستوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہے یہ وحدت الوجود جس پر ہم نے بات کرنی ہے اس کا ہے کہ وجود ایک ہے وجود کی وحدت وجود دو نہیں ہے یعنی خالق مخلوق الگ نہیں وجود کی وحدت کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی موجود ہے جو بھی موجود ہے وہ ایک ہی وجود ہے اور وہ خالق ہے وہ خالق ہے خالق الگ مخلوق الگ یہ نہیں اور کوئی کہتا ہے کہ جو نیک لوگوں کے دل ہیں وہ اللہ کا مستقر ہے اللہ تعالیٰ یعنی فی قلوب العباد ہے فی قلوب المتقین نیک لوگوں کے دلوں میں یہ مختلف ان کے عقائد ہیں نظریات ہیں کس قدر خالق کے کائنات کی توہین پر منتج رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ رسول سے ولی افضل ہوتا ہے ولی رسول سے افضل ہوتا ہے استانی کا قول ہے کہ خود نہ فی بحر الانبیاء کے ساحل ہی کہ ہم اللہ کے ولی جو اللہ دیا ہے سننے جس سمندر کے کنارے پر نبی کھڑے نبی وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے کنارے پر کھڑے وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے کبھی کوئی لہر آتی ہے تو ان کا کچھ حصہ بھیگ جاتا ہے لیکن یہ اولیاء جو ہیں یہ اس سمندر میں ہیں ہوتا بند اس کو وہ علم کا سمندر کریں یہ یعنی اولیاء افضل ہیں انبیاء سے اولیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب اس کائنات کا تصرف ایک غوث کرتا ہے غوث ایک غوث ہے پوری کائنات میں جو اس کو سنبھالے ہوئے اس غوث کے تحت چار کتب ہیں اختاب چار کتب ہر طرح کے کونے کو پکڑا ہوا ان اختاب کے تحت سات ابدال ہیں سات ابدال جو سات بر اعظموں کو سنبھالے ہوئے اور وہاں کے امور کی تدبیر کرتے ہیں تصرف کرتے ہیں وہاں کی خلق وہاں کا امر وہاں کا رزق یہ سب ان کے ہاتھوں میں ہے اور ان تمام امور کا وہ کہتے ہیں کہ نبی ہوتا ہے بدری ہے بہی اللہ تعالیٰ سے اور یہ جو اولیاء اور صوفیاء ہیں براہ راست اللہ سے علم لیتے ہیں براہ راست کوئی بیچ میں واسطہ نہیں کوئی بیچ میں جو ہے وہ حائل نہیں بلکہ براہ راست اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے بھی ہیں اور اس سے علم بھی لیتے ہیں اسی لیے اگر کوئی صوفی پیارے ڈیل کیا تو فوراً کہتا ہے کہ حد تنی کل بھی ان ربی اس بات کو بیان کیا میرے دل نے میرے رب سے یہ حدیث میرے دل نے میرے رب سے لی یہ ان کی صنعت ہے کسی نے ایک صوفی سے کہا ہر استفاد پر الرزاق عبد الرزاق سرانی کبھی ساؤتھ کا استفاد اس کا کیا جواب تھا عبد الراق سنانی بہت بڑے محدث سے اس کا جواب یہ تھا کہ عبد بٹ میں یہ توقع من الرزاق عبد الرزاق کے پاس وہ شخص کیسے جائے جو رزاق سے سیدھا لیتا ہے وہ تو رزاق کا بندہ ہے کیسے ہی لیتا ہوں یہ ان کے اور ان کے اولیاء کا حال ہے کش بنامات ڈائریکٹ اللہ سے علم لینا یہ ان کے اولیاء کے بارے میں عقید ہے باقی یہ شریعت حلال و حرام امر و نہیں عبادات نماز روزم حج اور زکاتیں صدقات یہ عام لوگوں کی شریعت ہماری شریعت فکر خاصا ہے ہماری خاص شریعت جو ہم ہمیں ہمارے اولیاء کے ذریعے ملتی لہذا ان کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تمہارے اولیاء تمہارے صوفیاء جو بھی کام کریں ان پر کوئی اعتراض نہ کرنا کیونکہ ڈاکٹر ہیں کوئی ایک محنت نہیں ہے جو اللہ نے ان کو دیا جو تمہارے پاس نہیں ہے تم بس دیکھتے رہو اور خاموش رہو ان کی تصدیق کرو تائید کرو گردن جھکا کے بیٹھے رہو حتیٰ کہ وہ شراب پی رہے ہو اور وہ بھنگ اور چرس پی رہے ہو تم خاموش رہو اعتراض نہ کرو ان کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ مارفت تمہارے گھر میں تمہاری اہلیہ سے جنا کر رہے ہو تم خاموش رہو وہ اللہ سے علم لیتے ہیں اللہ کا امر وہ پاتے ہیں اس لیے صوفیاء میں شرابی چرسی بھنگی زانی اور عمل قوم لوت کرنے والے بہت ہیں اور کوئی اعتراض نہیں یہ فیل برسر عام ہو رہے ہیں یہ شریعت خاصا اللہ سے لے کر آئے ہیں ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں کہتے کہ خضر علیہ السلام انہوں نے موسا سے کہا تھا کہ کوئی اعتراض نہ کرنا دیکھتے رہنا اور خاموش رہنا لیکن موسا علیہ السلام خاموش نہیں رہے یہی دین ہے ہم ہر وہ چیز جو خلاف شریعت ہوگی بولیں گے پوچھیں گے یہ کام تم نے کیوں کیا موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تم نے بچے کو قتل کیوں کیا تم نے اس کشتی کو سوراخ کیوں کیا کیونکہ جو ہمارا دین ہے شریعت ہے اس میں یہ دونوں کام ناجائز ہے تو ہر وہ کام جو کتاب و سنت کی روشنی میں ناجائز ہوگا اس پر سوال ہوگا تو کیا بقول صوفیہ موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کی نہیں وہ اللہ کے نبی اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے اللہ نے کوئی تمبی نہیں کی اس لیے کہ ہر وہ امر جو شریعت کے خلاف ہوگا اس پر سوال ہوگا بات ہوگی کسی کی بات کو سن کر خاموش رہنا اس کا اہل صرف دو ذاتیں ہیں ایک اللہ کی ذات دوسرا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے بعد کوئی بھی ہو اس کا کتنا اونچا مقام ہو کتنی اونچی دستار ہو ہر ایک کی بات اگر شریعت کے خلاف ہوگی اعتراض ہوگا اس سے اس کی دلیل مانگی جائے گی اور یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے اور یہ ہمارے دین کی ہدایت ہے تو آپ دیکھیں کتنی خرافات شریعت کے بارے میں ان کا کیا نظریہ اللہ کے بارے میں کیا ہے انبیاء کے بارے میں کیا ہے اولیاء کے بارے میں کیا ہے حلال و حرام کے بارے میں کیا ہے اب تک یہ لفظ صوفی ہمیں معلوم نہیں ہو سکے لفظ کہاں سے آئے قرآن و حدیث میں لفظ صوفی کہیں استعمال نہیں مؤمنین اولیاء متقین محسنین اطاعت اتباع یہ الفاظ استعمال ہوئے ایمان اسلام احسان تقوا جن کے سب کے مصادر معلوم ہیں ان کے معنی معلوم ہیں اور قرآن و حدیث ان کے استعمال سے بھرا پڑا ہے سنت ہے حدیث ہے اللہ کی وحی ہے لفظ صوفی کہاں سے آیا لفظ تصوف قرآن و حدیث میں کہیں استعمال یعنی کچھ لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایسا لفظ جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اس ایک لفظ پر ان کے پورے دین کی احساس ہے پورے دین پورے دین کی بنیاد اس ایک لفظ پر حالانکہ وہ لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث جیسے لفظ عشق ہے کہیں استعمال نہیں ہو استعمال اگر ہوا ہے تو محبت کے معنی میں نہیں بلکہ سرگردانی کے معنی کہ جو عشق میں گھن چکر بن جاتے ہیں اور پھر جنون کی حد تک پہنچ جاتے ہیں وہ آشے کے نام مراد لیکن محبت جو اطاعت کے معنی میں ہے عشق اس سے مختلف ہے لیکن کچھ لوگوں کے پورے عقیدے کی اساس لفظ عشق لفظ تقلید کچھ لوگوں کے پورے دین کی بنیاد پر سے تقلید پر اور تقلید اس معنی میں نہ کہیں قرآن میں نہ کہیں حدیث میں اور نہ کلام سلف میں قرآن و حدیث میں تقلید کا لفظ آیا ہے لیکن صرف ایک معنی میں اور وہ ہے جانور کے گلے میں پٹا باندھنا جانور کے گلے میں وہ بکرا ہو کتا ہو بیل ہو گائے ہو اس کے گلے میں پٹا باندھ یہ تقلید ہے لیکن اطاعت کے معنی میں پیروی کے معنی میں نہ پورے قرآن میں کہیں ہے نہ پوری حدیث میں کہیں لیکن بعض لوگوں کے پورے دین کی اساس تکلیف پر قائم لفظ تصوف نہ قرآن میں نہ حدیث میں لیکن ان کے پورے عقیدے کی احساس اس لفظ پر قائم کئی نہ اشتقاق میں یہاں طلبہ بیٹھے ہیں لفظ تصوف باب تفاعل ہے اور تفاعل کے باپ کا کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے یہ بغیر مادے کے نہیں ہوتا باب تفاعل کا کوئی نہ کوئی مادہ ضرور ہوگا جیسے تطہر باب تفاول ہے اس کا مادہ تہور ہے تو دور ہو بغیر مادے کے نہیں ہوگا کتنی مثالیں یعنی باب تفاول جس قدر مثالیں ہیں آپ دیکھتے تھے اس کا مادہ ہوگا درو بغیر مادے کے یہ باب استعمال ہوتا ہی نہیں اب یہ تصوف ہے کیا اس کا مادہ اب تک صوفیہ خود حیران ہے کیا رکھے بار ہے اس صفا جو ہے وہ تصوف کا مادہ نہیں صفا کا معنی صفائی صوفیہ کے دل صاف ہوتے ہیں باطن صاف ہوتا ہے لیکن اس کا مادہ ہے ہی نہیں اس کا اشتقاق ہے ہی نہیں کوئی کہتا صوف ہی صف سے ہے اور صف کا معنی صف اول یہ صف اول پر ہے اس دنیا میں اور قیامت کے کے دن خلاف کوئی کہتا صحاب صفا سے ہے نبیر اسلام کے دور میں آپ کے طلبا تھے جو صحاب صوفہ کہلاتے تھے اس کی طرف منسوب ہے اگر صفا کی طرف منسوب ہو تو صفا کی طرف صفی آتی ہے بغیر واؤ کے یہ وا بیچ میں کہاں سے آ گئی سوفا بھی اس کا اشتقاق نہیں کوئی کہتا سوف سے ہے اور سوف کا معنی اور چونکہ سوفی سادہ لوگ ہوتے تھے اور کھدر پہنتے تھے اور اون پہنتے تھے اور دنیا کے جو تلزات ہیں یہ ریشمی کپڑے باری کپڑے اس سے بچتے تھے لہذا ان کو صوفی کہا گیا یہ اشتقاق کہیں نہ کہیں قریب ہے بنتا ہے بتاؤ کہ لباسوں پر منہج کی بنیاد لباس سے ظاہر کرنا یہ کون سا شوق ہے منہج کا جو تمیز ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ اتباع عدم اتباع ہے حق پر وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کا متبع ہے اور باطل وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا امر فارق محمد فرقم بین الناس محمد کہ جو ان ہے وہ حق ہے اور جو ان کی اطاعت نہیں کر رہا وہ باطل ہے یہ امر فارغ لیکن کھدر اور ادب کھدر یہ کون سا فرق آج گمراہ فرقوں کی بہتات ہے اور افسوس کی بات یہ کہ جو امر فارق ہے ان فرقوں کا جو تمیز ہے وہ لباس پر ہے کسی کی ٹوپی کسی کی پگڑی ان پگڑیوں کی فرق ہے گروہوں کا فرق بنتا ہے بلکہ ٹوپیوں کا ڈیزائن کسی کی لمبی ہوتی ہے کسی کی چار خانے کی ہوتی ہے رنگت کسی کی ہری کسی کی کتھائی کسی کی سفید اس رنگوں پر گروہوں کے جو فرق ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں یہ کون سا دین اور کون سا ذوق ہے کپڑے اور لباس کو دین کہا ہی نہیں کیا اس میں اختیار آپ سے اور بھی ریشم پہنے مردوں کے لیے حرام ہے لیکن وہ کپڑا جس میں ریشم مکس ہو مردوں پہن سکتے ہیں شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ احب اذا انواہب اظہارا دن اثر ہوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمتیں دیتا ہے خزانے دیتا ہے کہ میرے بندے پر میری نعمتوں کے آسار نظر ہے اگر وہ مالدار ہے تو اعلیٰ کپڑے پہنے تحریر سے نعمت ہو اللہ کی انعام کا اظہار ہو یہ کیا بات ہے کہ ایک قوم یہ طے کر لے کہ ہم نے پہننا ہی خدر نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت داخل لے گا اب اب یہ چاہتے ہیں کہ اچھا پہنے اچھے کپڑے پہنے اچھے جوتے پہنے جب یہ پہنے گا تو کبر تو آ ہی جائے گا تکبر تو آ ہی جائے گا تو پھر کون بچے گا جنت میں کون جائے گا تو رسول اللہ نے ساتھ ہونا کہ یہ تکبر نہیں یہ جمال ہے یہ خوبصورتی ہے جو اللہ کو پسند ہے اچھا پہننا اگر ناجائز ہوتا اور کھدر ہی پہننا ہوتا خوب مطلوب ہوتا تو اللہ کے بےغبر نفی کرتے مگر آپ فرما رہے کہ نہیں یہ کبر نہیں یہ جمال ہے یہ اللہ کو پسند ہے اگر اللہ نے دیا ہے تو پہنو استعمال کرو تاکہ تحدیث سے ہو اس کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کے آثار نظر آئیں اچھا کھاؤ اچھا پہنو یہ نہیں کہ گوشت آ لیا کھانے کی باری آئی تو بھر کے نمک مٹھی بھر کے اس میں ڈال دی تاکہ کڑوا ہو جائے کہ میاں لذتیں تو آخرت میں ملیں گی یہ کون سا تصور یہ کون سا دین یہ تو حماقت اور سفارت ہے پرنے درجے کی بے وقوفی اللہ کی نعمتوں کا مذاق ہے اللہ نے نعمتیں پیدا کی تاکہ تم کھاؤ اللہ خوش ہوتے لیکن خوش ان پر ہے یہ اللہ کی حکمت ہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے محروم ہی رکھا کہ ٹھیک ہے تم یہاں بھی مرو نہ کھاؤ جہنم میں جاؤ یہ تو میرے پکیزہ بندوں کے لیے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے بچہ نہیں کھاتا آگے دوڑتا ہے ماں پیچھے دوڑتی اور بڑے جتن کرتی ہے کبھی نہ کبھی کوئی طریقہ منہ بولتا ہے وہ نوارا ڈالتی ماں خوش ہوتی اور جو محبت ماں کو اپنے بیٹے سے ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ کو اپنے بندوں سے جب اللہ کے بندے اللہ کی نیم پہ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس ماں سے بھی زیادہ لیکن بندے کھانے والے موحد ہوں دیندار ہوں تو اللہ اور خوش ہوگا نبی اسلام کا فرمان لا یا کلو مالا کہ خوشی محل پرہیزگار لوگ کھائیں نیک لوگ کھائیں لات صاحب اللہ مومرا اور کوشش کرو کہ جو اچھے عقیدے کے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو ان کے ساتھ بیٹھو تاکہ ان کے ساتھ بیٹھو گے ان کا علم حاصل ہوگا کھاؤ گے بھی پیو کے بھی اور یہ چیز خوشی کا باعث ہوگی تو یہ کیا بات ہے باتوں پر جو ہے وہ الگ کر لیا جائے اور جدا کر لیا جائے تو یہ سب کا سب حقیقت میں منہج کا فساد ہے اور بگاڑ ہے تصوف کی تعریف اس کا اشتقاق اور مادہ اس میں خود صوفی حیران ہے اور جو اشتقاق بیان کرتے ہیں وہ قواعد کے اعتبار سے غلط ہے نہ ان کا منشا معلوم ہے نہ ان کی ابتدا معلوم ہے اور نہ معلوم ہے اور نہ تصوف کی تعریف معلوم کہ صوفی کون ہوتا ہے اور صوفی کی تعریف کیا ہے لیکن میرے نزدیک صوفی کی تعریف سب سے واضح یہ ہے کہ تمام فرقوں اور گروہوں میں سب سے بدترین گروہ سب سے گندا نجس گروہ صوفی کیونکہ جو ان کا عقیدہ ہے اس سے عقادت الوجود وجود یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ساری ایک وجود ہے اور وجود کی وحدت وجود ایک ہی سب سے گندا عقیدہ ابو چہل جو علن الخلائق ہے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ عرش پر اللہ اوپر اور ایک صوفی جو ایمان لانے کا مدعی ہے اس کا ہے کہ ہر مخلوق حملہ ہے اللہ مختلف ہے مخلوقات سب سے گندا کی سب سے گندا کی ہمارے عقیدے کی احساس کیا ہے قرآن حدیث اللہ کی وہی کا نور اللہ کا خالص علم قرآن جا بجا بیان کرتا ہے کہ اللہ عرش پر اللہ عرش پر الرحمن على العرش الرش استواً مستعی مستوی کیسے ہے یہ معلوم نہیں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ میں عرش پر مستوی ہوں ایمان لانا فرض ہے اللہ نے یہ خبر نہیں دی کہ میرے استفاع کی کیفیت کیا ہے کیفیت اللہ کے سپر یہ ہمارا عقید ہے جو چیز بیان ہوئی اس کو مانو اور جو چیز بیان نہیں ہوئی اس اللہ کے سپر ٹھیک کہ اس کا استفاع جو ہے وہ کمال کا استفاع ہے کمال کا استفاع اس میں کوئی نقص نہیں اس میں کوئی عیب نہیں امام مالک سے کسی نے پوچھا واہ کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا کیسا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ اس سوال کی حیبت سے پسینے میں نہا گئے رونتے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں الاستواء معلوم بل کیف مجھول مجہول سوالوں رب بلا کہ اجتماع معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے قرآن نے بیان کیا حدیث نے بیان کیا اجتماع کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے اجتماع معلوم کیوں ہے اور کیفیت معلوم کیوں نہیں اس لیے کہ اجتماع کی خبر اللہ نے دی ہے اور کیفیت کی خبر اللہ نے نہیں دی جو بتا دیا وہ معلوم جو نہیں بتایا مجھول ہے لہذا اب جب یہ کیفیت مجہور ہے تو کیفیت کا سوال کرنا بدعت کیفیت کا سوال کرنا بدعت کچھ مسائل اور جواب بدعت ہوتے ہیں اور کچھ سوال ہی بدعت کوئی شخص یہ پوچھے کہ اللہ کی کیفیت استماع کی کیسی ہے وہ بدعت ہی بنی ہے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اللہ کے سما کی کیفیت کیا ہے یہ سوال کرتے ہی بدعت ہی بنی کوئی شخص یہ سوال دیکھ رہا ہے پوچھتے ہی نہیں یہ مالک نے فرمایا کہ بمار رہی تو اسوا ان کا کتو میں نے تجھ جیسا بدترین انسان کبھی نہیں دیکھا میں اس کو اٹھاؤ اور مجلس سے باہر نکال یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تو یہ ہے استفاع کا عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا استفاع کا خبر اسماوت اپنے پروردگار کو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے میں نے دیکھا بلخیز کی قوم سورج کو سجدہ کر رہی اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے اور آگے پرندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وہ اللہ اللہ محبود حق باقی سارے محبود باطل ہیں اور وہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے عرش عظیم کے عقیدے کی معرفت خود ان پرندے کو بھی پرندے کا عقیدہ کہ اللہ عرش عظیم کا رب عرش پر مستوی جو عقیدہ اس پرندے کی ننی سی کھوپڑی میں آ گیا وہ ان پکڑیوں والوں کو میں کہہ یہ پکڑیاں اندر کوئی چیز داخل ہونا ہی نہیں دیتی یہ حق کے خلاف ایک رکاوٹ بنی کیسے آئے ایک نن دماغ اس عقیدے کی معرفت رکھتا ہے حالانکہ خود خود کے پاس کون پیغمبر آئے وہ مکلف نہیں ہے لیکن خالق کائنات کی توحید اس کے دل و دماغ نچی بسی کہ وہ وہ ٹیم کا رب لیکن صوفیہ اللہ کے عرش کو نہیں مانتے اور اس کے اجتماع کو نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق ہی خالق ہے اور ایک ہی وجود ہے خالق اور مخلوق کا ہر شاید اللہ کتنا بھیانک اور گندا عقیدہ جو زبان پر آئے تو زبان کامتی جسم کاپتے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کریں حتیٰ کہ اہل کفر ابو چہل جیسے اس کو قبول نہیں کرتے وہ مانتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے عرش پر یہ سارے دلائل ان کا کیا کرو گے قرآن میں جا بجا اللہ کا اوپر ہونا مذکور ہے اللہ اوپر آمن تم منفی سما یا تم امن میں اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے یعنی اوپر آسمان میں جا بجا مذکور آپ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی اعلی پاک ہے میرا رب جو آئلہ اوپر اعلی سب سے بلند اعلی سب سے اوپر اس کی جہت جہت علوم ہے لفظ جہت پر تھوڑی سی بات ہو جائے کیونکہ بہت سے لوگ جہد کا انکار کرتے جہد کو نہیں مانتے اللہ کی جہد کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ لا یمین ولا یسا نہ وہ دائیں نہ وہ بائیں نہ وہ آگے نہ وہ پیچھے نہ وہ اوپر نہ وہ نیچے تو جہاد تو چھ ہی ہے ساتھیوں کو جہد نہیں اللہ کہاں ہے وہ ہے جو چیز معدوم ہوتی ہے اس کی یہ تعریف کی جا سکتی کہ جو چیز ہے ہی نہیں نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے ایک شہر موجود کی تعریف یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ موجود بھی ہو اور نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو نہ آگے ہو نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود پر حق ہے اور اللہ کے لیے چہت ہے کون سی چہت جو اس کے لائق ہے جو اس کے لائق ہے آگرہ نہیں ہوا لفظ جہد قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ایسے الفاظ یا صفات جو اللہ کے لیے استعمال نہ ہو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ان شفات یا الفاظ میں اگر کوئی معنی حق ہے جو معنی کمال ہے اگر وہ ہے تو اللہ اس کا مستحق ہے اس کا اس بات کریں گے طے فق اسے نفی کی جائے گی لفظ جہد اس کے دو معنی بن سکتے ہیں ایک معنی حق اور ایک معنی باطل معنی حق یہ ہے کہ اللہ کے لیے جہد علوب ہے اللہ اوپر ہے ایسا اوپر جس کے علوم کو اور اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے ایسا اوپر وہ کیسا اوپر ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے مابین پانچ سو سال کا فاصلہ ایک تیز رفتار مسافر سفر کرے دوڑے تو پانچ سو سال میں جو فاصلہ طے کرے گا اتنا زمین و آسمان کے مابین پھر آسمان اول سے آسمان دوم تک پانچ سو سال کا فاصلہ پھر آسمان دوم سے آسمان سوم تک پانچ سو سال کا فاصلہ اس میں کسافت پانچ سو سال کے برابر ہر آسمان کی جو موٹائی ہے جو اس کا حجم ہے جو اس کا کسافت ہے وہ پانچ سو سال کے برابر اور پھر آسمان اور اللہ کے عرش کے مابین ایک بہر اور سمندر ہے جس کے نیچے سے اوپر تک کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر اس پر اوپر اللہ کا ہر ہارش ہے یہاں تک بیان یہاں تک بیان ہے فاصلے کا بھی ایک تحدید ہے اس کے بعد بیان نہیں اس کے بعد علوم کی تحدید کیا ہے یہ بیان نہیں ہم خالے کے کائنات کے لیے اس علوم کے قائل ہیں اس بلندی کے جس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا نہ کوئی عقل اس کی تحدید کر سکتی اور احاطہ کر سکتے یہ ایسی علوم ایسی جہت خال کے کائنات کے لیے ثابت کرنی پڑے گی اور ہے اللہ آئلہ ہے اللہ آسمانوں پر ہے اللہ عرش پر ہے بلند ہے اس کی بلندی کی حد کیا ہے یہ معلوم اور جہد کا ایک معنی معنی باطل کہ جیحد رسوٹ ہو یہاں جو بھی شے موجود ہے وہ جہاد سطح میں محصور ہے یہ ایک چیز موجود ہو اس کے دائیں بھی کچھ ہوگا بائیں بھی کچھ ہوگا آگے بھی کچھ ہوگا پیچھے بھی کچھ ہوگا اوپر بھی اور نیچے بھی ان یعنی چھ جہاد نے ہر موجود چیز کو گھیرا ہوا اگر جہد کا معنی یہ ہے تو اللہ اس معنی سے پاک ہے اللہ محیط کا نہا احاطہ کیا ہوا ہے اس کا احاطہ کسی نے نہیں کی اس کا علوم غیر مقیف ہے اس کی کوئی تحریر نہیں کر سکتا یہ ہمارا عقید ہے اور اگر جہد کا معنی شے محصول ہے گری ہوئی چیز تو اللہ استفاق ہے لہٰذا جب لفظ جہد کے دو معنی ہیں ایک معنی حق اور ایک معنی ہے باطل اور اگر جہد کے اندر نہ کریں ہوگی حق مانا کے ساتھ بھی باطل مانا کے ساتھ اس میں یہ فرق کرنا پڑے گا کہ لفظ جہد کے جو معنی ہے حق ہے وہ اللہ کے ساتھ ثابت ہے اور قائم ہے اور جو مانا باطل ہے اس کی اللہ سے نفی ہوئی لفظ جسم ہے لفظ جسم اگر جسم کا جس جسم مخلوق ہے تو اللہ اس اس سے پاک ہے سے مراد تو اللہ کے لیے ثابت ہے حالانکہ یہ لفظ قرآن سے بیان نہیں ہوا اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن ایسی صفات جس کا ذکر نہ ہو اس میں اگر کوئی معنی حق ہے تو اس کو مطلق ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے بلکہ جو حق ہے اس کو ثابت کریں گے اور جو باطل اور عیب اور نقص ہے اس کی نفی کریں اللہ کے بعد اہل حدیث بزرگوں سے بھی سنا کہ اللہ کی جیت نہیں وہ اصل بات یہ کہ علم کلام یا قائد نسلیت ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی اور یہ سارا علم جو ہے اس میں جو صفات بار تعالیٰ کے حوالے سے کلام ہے بیشتر چیزیں اللہ کی فہی اور اس کی براد کے خلاف اور وہ باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں ہے لہٰذا آپ اس بات کو سن لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جہد کا مطلق انکار درست نہیں ہے بلکہ جہد کا جو معنی حق ہے وہ اللہ کے لیے ثابت ہے کہ اللہ اوپر ہے اس اوپر کی کیفیت کیا ہے اس کی تحدید کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہم کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے کیسے جیسے اس کے لائق ہے ہمیں اور معنی چڑا ہے وہ معصول ہے یہ معنی اللہ سے جو ہے منتفی ہے اللہ اس سے پاک ہے یہ نقص اور یہ عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے سبحان اللہ ہی بب حمد ہی سبحان اللہ العظیم اس اس اندرائے سے کیا ثابت ہو اللہ اوپر قرآن حدیث میں اللہ کا علوم مختلف طریقوں اور صورتوں سے ایسے بہت سی چیزیں اوپر جا رہی علیہ الکلم طیب اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمات طیب اگر اللہ یہاں ہے تو کرنے کا معنی کیا ہے اللہ اگر ہر جگہ اللہ اگر ہر جگہ یہ اختر ریاض صاحب جو بات کر رہے تھے کہ بڑے بڑے دعات لوگوں سے کہلواتے ہیں ہر جگہ موجود اللہ ہی یہ باتیں ہوتی نہیں ہوتی بڑے بڑے جو دائیان قوم ہر جگہ موجود اللہ ہی لوگ کہتے ہیں ہر مقام پر موجود اللہ ہی یہ تصور ہے اور یہ علماء دیوبند جو اس عقیدے کی تشہیر کر رہے ہیں حقیقت میں اس غلط اور کفی عقیدے کو پھیلا رہے ہیں اللہ کے ذات ہی اپنے عرش پر ہے اور اس کا علم و قدرت پوری کائنات پر محیط ہے ہر جگہ موجود اللہ ہی پرلے درجے کا تصوف ہے ابو جہل بھی اس عقیدے کا قائل نہیں تھا اتنا گندا عقیدہ ہے تو اللہ کی طرف کل ماج طیبہ چڑھتے ہیں اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے چڑھنے کا کیا نام اگر ہر مخلوق خالق ہے نعوذ بلّہ اوپر پھر کہاں جا رہے ہیں پھر تو یہی موجود ہے نیک امان اللہ کی طرف پہنچتے نبی اسلام کی حدیث ہے احمد اللہ قبل احمد النہار النہار وہ احمد احمد قبل اللہ کہ اللہ تک چڑھتے ہیں رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اعمال چڑھ رہے اللہ کی طرف چڑھنے کا کیا میں حدیث میں آتا کہ جو شخص یہ چار کلمات کہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ چار کلمات اوپر کو چڑھتے ہیں تیری کے ساتھ اور پرواز کرتے کرتے اللہ کے عرش تک جا پہنچتے دبی کا دبی اور وہاں جا کر ان کی گونج سنائی دیتی اور فرشتے جو حاملین عرش ہے وہ نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ چار کلمات مات فلاں بندے نے پڑے ہیں اور وہ گونج رہے اللہ کے عرش پر یہ اوپر کہاں جا رہے تھے اگر ہر جگہ موجود اللہ ہی تو پھر یہیں رہتے وہ اللہ تو موجود ہے ناؤز بل اوپر کہاں جا رہے تھے علیہ السلام کے بارے میں قرآن عقیدہ بیان کیا بر اللہ علیہ یہودی عیسائی کہتے ہیں ہم نے قتل قدر کر دیا اللہ فرما رہا کہ نہیں اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے اٹھانے کا کیا مانا یا ان برا فیو کا ہی عیسا میں تجھے موت دینے والا ہوں اپنی طرف اٹھانے والا یعنی موت دینے کا مانا جب تیرا موت کا وقت آئے گا تو یہ میں نے اٹھا لیا پھر ایک وقت آئے گا تجھے نیچے اتاروں گا اتارنے کا کیا میں اللہ نے اٹھایا اپنی طرف پھر نیچے اتارے گا یہ اتارنا اور چڑھانا اٹھانا کیا مانا اس کا اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو اٹھانے کا کیا مانا اور اٹھانے کے بعد نیچے اتارنے کا کیا مانا ان دونوں چیزوں میں اس اللہ تعالیٰ کا علوم ثابت ہو رہا ہے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی خلق سے متبارن ہے جدا ہے الگ ہے اور جب تیری موت کا وقت آئے گا تو یہ موت دوں گا طرح سے ہم زندہ ہے پھر زمین پر آئیں گے چالیس سال رہیں گے اور چالیس سال کے بعد ان کی موت آئے گی راج کیوں ہی میں راج نیچے اللہ ہر جگہ موجود ہے نیچے ہے یہ اوپر جانا ساتوں آسمانوں تک پھر اس سے بھی اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا کیا مانا اس کا پھر میں راج کر کے نیچے آنا کیا مانا اس کا اور پھر جب نیچے آ رہے تھے علیہ السلام ملے چھٹے آسمان پر اور موسا علیہ السلام نے کہا اللہ نے کیا کیا تخفیف طلب کر لو پچاس نمازیں بہت بھاری ہو جائیں گی میری امت دو نہیں پڑھ سکی جو تم سے زیادہ طاقتور تھی تم پچاس کیسے پڑھ سکو گے جاؤ تخفیف طلب کرو حدیث کے فائدہ کہ نبی اوپر کے اللہ سے تخفیف طلب کی اللہ نے پانچ دس نمازیں کم کر دی پھر نیچے آئے پھر موسا نے کہا پھر جاؤ پھر گئے پھر ہوئی پھر پھر اوپر جا کے تخویف طلب کرو پھر اوپر گئے اوپر نیچے کہاں جا رہا ہے چھٹے آسمان پھر وہاں سے بھی اوپر کیا مقام ہے خالے کے کائنات اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا مانا اس کا اور پھر پیغمبر اسلام کو اوپر نیچے آنے کا کیا مانا تم کہتے ہو کہ نبی بھی عالم الغیب ہے اگر نبی عالم الغیب ہے تو میراج کا کیا مانا معراج کا کیا مانا مانا یہی ہے کہ جب وہ زمین پر تھا تو آسمان پر نہیں تھا آسمان پر گیا تو زمین پر نہیں تھا پہلے آسمان پر تھا دوسرے پر نہیں تھا دوسرے پر گیا تو پہلے پر نہیں تھا تیسرے پر نہیں تھا تیسرے پر گیا دوسرے پر پہلے پر نہیں تھا نبی عالم الغیب نہیں پھر یہ معراج کیا مانا اس کا یہ اوپر کہاں جا رہے اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا مانا معراج پھر قرآن و حدیث میں بہت سی چیزیں اتارنے کا ذکر ہے اللہ ہم نے وہی اتاری اتارنے کا کیا مانا اگر اللہ یہاں موجود ہے وہی دے دے اتارنے کا مانا ہے اوپر سے نیچے آ رہی اللہ فرشتے موکل بھیجتا ہے بندوب کی کے لیے کچھ اتار رہے دن کی جڑی یہ کہاں سے اتر اللہ اتار رہے اتارنے کا مانا اتارنے والا اوپر بارش اتارتا ہے کیا مانا اتارنے کا مانو اوپر پھر سمائے رزق کو تمہارا رزق آسمانوں میں ہے ہم اوپر سے اتارتے ہیں کیا مانا اتارنے کا اتارنے میں کون ہوتا ہے جو اوپر اوپر کر نہیں یہ تمام چیزیں کس بات کی دلیل ہے اللہ کے لیے علوم ہے اللہ اوپر اپنی خلق سے اور جدا ہے خلق کے اندر نہ مختلف ہے نہ حلول کیے ہوئے ہیں نہ ان کے اندر موجود ہے اور نہ ہر مخلوق نوز بلّہ خالق ہے خالق الگ ہے مخلوق الگ یا یا یونا سو بدو رب اللہ بھی خانہ حکم اے کرو اپنے دو ذاتیں ہیں ایک اللہ کی ساتھ جو حکم دے رہی ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی ایک رب کی ذات اور ایک ذات عابدین کی عبادت کرنے والوں کی عابد اور معبود ایک ہی یعنی عابد بھی معبود ہے اور معبود ہی عابد ہے یہ تفریق کیسے کرو گے یہ دو الگ ذاتیں ہیں ناس الگ ہے رب الگ ہے الگ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے پھر نزول کا کیا معنی کیا معنی نزول کا اللہ اترتا ہے جب رات کا آخری تہائی باقی بچتا ہے اللہ اترتا ہے صحیح بخاری بھی حدیث موجود ہے اور تمام حدیث کی کتب میں نزول وہ علو اوپر سے نیچے آنا ہوتا ہم کہتے ہیں کہ نزول کی کیفیت ہم نہیں جانتے جیسے اللہ کے لائق ہے ویسے ہم نزول کو اپنے ذہنوں میں قیاس بھی نہیں کر سکتے یہاں بھی ایک بات ضروری ایک وائز باز کر رہا تھا اپنا اپنا انداز بیان ہوتا بندہ یا اللہ مجھے رزق دے مجھے شفا دے تجھے پکارنے کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر رہے ہوں تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے تجھے روزی بھی دوں گا شفا بھی دوں گا میں تجھے دینے کے لیے اپنا عرش چھوڑ کر رہے ہوں لا نعوذ باللہ یہ کلمہ کفر ہے اس کا مطلب اللہ کے نزول کی کیفیت کو جانتا نہیں اللہ کا نزول مخلوق اگر چھت پر ہے نیچے آ گئی تو چھت اس کے وجود سے خالی ہو جائے گی میں کرسی پر بیٹھا ہوں اٹھوں گا تو کرسی مجھ سے خالی ہو جائے گی اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا اس کا نزول مخلوق کے نزول جیسا نہیں ہے اس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا یہ جملہ غلط ہے یہ جملہ غلط ہے عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا کے ابھی علوم کی نیچے چیز کون سی ہے جو اوپر اگر آپ کہیں کہ اللہ زمین پر ہے نول مخلوقات کے ساتھ ہے تو آسمان کی طرف نزول کا کیا معنی آسمان تو اوپر اوپر سے نیچے آنا آسمان پر اس کا مانو آسمانوں سے اوپر اور پھر اس کا پکارنا کہ ہے کوئی مریض فرق کرے گا مریض اور شفا دینے والے میں اگر مریض بھی وہی ہے شفا دینے والا بھی وہی ہے تو اس سے بڑی حماقت اور جہالت ہے کوئی ہے کوئی سائل میں اس کو روزی دوں اگر سائل بھی وہ ہے مسول بھی وہ ہے تو پھر اس پکارنے کا کیا مانا کیا مانا اس کا اور پھر کتابوں نے امتس میں ایک پکارتا رہتا ہے پکارتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر شروع ہوتی ہے تم مجھے پھر اللہ اوپر کو چڑھ جاتا ہے اوپر کو چڑھ جاتا ہے کیا مانا اس کا اس کا اوپر سے نیچے آنا اور پکارتے نا فجر شروع ہونے تک پھر نیچے سے اوپر کو چلے جا رہا کیا مانا اس کا اس کا مانا اللہ کے جو علوم ہے اپنی خلق سے اس کی جدا ہے مختلف نہیں ہے نہ بندوں کے اندر ہے نہ بندوں کے ساتھ ہے اس کی ذات اس کا علم ہر مقام پر ہے اس کا احاطہ ہر مقام پر ایک معنی اور قابل غور اگر ہر انسان میں اللہ ہے یا ہر مخلوق نوز بلا اللہ ہے جیسے کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کا ہونا یہ غلبہ پایا انسان فاتح بھی ہوتا ہے مفتو بھی ہوتا ہے انسان صحت مند بھی ہوتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے انسان کے مراحل ہے معدوم پہلے معدوم ہے پھر وجود اور پھر عدم اور پھر دوبارہ پیدا ہو کے دوبارہ قیام کو اٹھایا جائے گا یہ سارے مراحل کے خالق کے لیے ہوں گے پھر پھر اور پھر اس کا دماغ مختلف ہو جاتا ہے اور کوئی چیز کو یاد نہیں رہتی کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ یہ تقریر اللہ میں آ رہے ہیں کیا پھر انسان مسلمان کافر نیک اور بد کہ ہر چیز اللہ ہے نعوذ باللہ مقامات اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ناپاک بھی ہیں گندے بھی ہیں کہ ہر جگہ چیز جی- تم اس کی کہاں جائے تمہارے دماغوں میں اس کا کیا تعارف ہے پھر اس کا معنی یہ کہ اس پر چیز غالب آ سکتی ہے کوئی بھی دیکھیں حدیثوں میں آتا ہے جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے حدیث ہے کہ اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے اس طرح کہ اس کی ہوا خارج ہوتی اور بھاگتے بھاگتے ایسے مقام پر پہنچ اذان سنا دے اب اذان جہاں بھی ہو رہی وہاں بھی ہو رہی بھاگ رہے دوڑ رہے پریشان ہے اور آخری کونے تک پہنچ جاتے جہاں اذان کی آواز نہ آ رہی اللہ کے نام سے بھاگ اللہ کے نام کی طاقت اور اس کے نام کی قوت لیکن ایک انسان نے اگر اللہ حلول کیے ہوئے ہیں نعوذ باللہ پھر شیطان تو غالب آتا ہے رسول اللہ سے پوچھا گیا وسلم کہ ہو گیا اسے نماز نہیں پڑی کہ کے ساتھ بال شیطان فی ادو نہیں اس شخص کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا بتاؤ یہ بات کہاں جاتی اللہ کے نام کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے اور نوز باللہ اگر اللہ وہاں موجود ہے تو شیطان تو غالب آ گیا یہ کے خلبہ اور تسلط شاہ کیا مان نبی اسلام کی حدیث ہے کہ یا کہ تو شیطان ہو فی کے طرح سے انسان جب سوتا ہے ہر انسان کے گردر نے کافی تو میں شیطان تین گرے ڈال دیتے تین گرے ڈالتا انسان سو رہے چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو اور چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو شیطان اٹھے فجر کے وقت اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرا کھل جاتی اور اگر وہ وزو کر لے دوسری گرا کھل جاتی اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو تیسری گرا کھل جاتی اس بندے کے عمل سے اور اگر بندہ اٹھے نہیں سویا رہا اور اٹھا اپنی مرضی سے نہ اللہ کا ذکر ہے نہ بزو ہے نہ نہ خبیص نفس ہوتا ہے اور کسلان ہوتا ہے اگر اللہ ہر انسان میں ہے تو کیا مانا کرو گے کیا اس کا مفہوم ہے یہ بات کہاں سے کہاں جا رہی اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے اور جہاں اللہ کی ذات نوز بلّہ موجود ہے وہاں شیطان گرے بھی لگا رہے اور اللہ معاف کرے کانوں میں پیشاب بھی کر رہے اس تسلط کا کیا معنی بیان کرو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے گجر شیطان ہو کہ دمی کو کہ شیطان جو ہے تمہارے خون کے ساتھ گردش کر رہا اگر اللہ مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہے اور ہر شخص میں اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے تو شیطان تو گردش کر رہے ہیں مجرا دن گھوم رہے گردش کر رہے پھر کیا مانا کرو گے اس کا میں آتا ہے کہ شیطان تمہارے گھروں میں داخل ہوتا ہے اگر اللہ کا ذکر تم نہیں کرتے تو شیطان ایک گھر کے حاکم کی طرح اس گھر میں اپنے پورے آکام نافذ کرتا اس گھر کا مالک بن جاتا ہے کہ شیطان جب جب سورج ڈوبتا ہے شام ہوتی ہے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھر کا مالک اس گھر میں کیسے آ رہا ہے اگر وہ آتا ہے اللہ کا ذکر کر کے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ ہماری رات کا ٹھکانا کیا ہے یہاں سے اور پھر کھانا لگتا ہے کھانا شروع کرتا ہے اب انتظار کرتا ہے کہ کھانے کی نوبت ملتی ہی نہیں ملتی اگر وہ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے تو شیطان بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ کھانا بھی کیا ٹھکانا بھی کیا کھانا بھی کیا اس گھر سے باہر نکل جاتا اور اگر وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر داخل ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے چیلوں کے ساتھ کہ گھر کا ٹھکانا آج مل گیا اس گھر کی حکومت میں مل گئی لگا اللہ کا ذکر کیے بغیر اگر کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان کرتے مبارک ہو اب یہ کھانا بھی ہمارا ہے اب وہ کھانا بھی کھا رہا ہے گھر میں اس کا ٹھکانا بھی بن گیا اور ایک گھر کے حاکم کی طرح اس گھر میں اس کی آکام نافذ ہو اس گھر کا اللہ ہی حافظ ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا اور جہاں گھر کے مالک اللہ کے ذکر سے غافل قریب کرو گے پر اللہ ہے تو شیطان کو یہاں نفول حاصل ہو گیا پھر کیا اس کا معنی ہے انسان یا حدیث کا نصوص کا کیا معنی کرو اس معنی میں بے شمار نصوص موجود ہیں اور بے شمار عدلہ موجود پھر اس کی کیا تعمیلیں کرو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بالکل معمولی میں نے چند ایک دلائل کا یعنی چند اسالیب سے جن سے اللہ رب العزت کا علوم اور اس کا خلق سے مطبائر ہونا ثابت ہو رہا ہے وہ خلق کے اندر نہیں ہے فلول نہیں ہے اختلاط نہیں ہے صوفیہ کے عقیدے باطل ہیں اور ان کے جتنے بھی نظریات ہیں سارے کے سارے فاسد ہیں میں بتایا کہ فطری عقیدہ فطری عقیدہ دیکھ رہی انسان جو جانور نما ہے انسان نما جانور ہے اس عقیدے کو نہیں جانتے سلمان اسلام کے دور کی چونٹی کیا قابل فخر عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس چونٹی کی بات بھی بتائی اس کا قصہ بھی بتایا اور اس کی حید کدائی بھی بتائی بہت بڑی حکومت تھی اور بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے ساپل گئی اور سلمان کی حکومت پوری دنیا پر تھی ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنی بڑی سلطنت تھی پرندوں پر پرندوں پر جنوں پر انسانوں پر حیوانوں پر سب پر حکومت اور ایک وقت آیا کہ پانی تک رسائی ممکن نہ رہی نہ آسمانوں میں برف رہا ہے اور نہ زمین سے نکل رہا اتنا گہرا ڈر رہا حتیٰ کہ کہ سالی پھیل گئی حالات میں شروع ہو گئی مویشی مر رہے انسان مر رہے طے ہوا کہ کسی مقام پر جاتے ہیں جنگل میں اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک مسکین حید بنا کر اور اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لشکر پورا ساتھ چل پڑا جو مکان طے تھا دعا کے کرتا فرا نم لطن ایک چونٹی دیکھی ایک چیونٹی اتنا کافی تھا بس چیونٹی دیکھی لیکن نہیں اس کی حید کیا تھی مستلقیت اللہ واہ ہے وہ اپنی پشت کے بل لیٹھی اس نے اپنی کمر زمین سے لگا رکھی تھی رافعة ببعض قوائمها الى السماء رفع آسمان کی طرف ایک چونٹی کا عقیدہ اپنی پشت زمین سے ٹیکے ہوئے اور اپنے ہاتھ پاؤں نند نندے پاؤں اور ٹانگے اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے اور کیا کہہ رہی ہے بغیر کسی وسیلے واسطے کے اللہ خلق من خلق حالانکہ وسیلہ سامنے موجود ہے اللہ کا پیغمبر لیکن نہیں شخصی وسیلہ جائے کو معلوم من خلق کے اللہ ہم تیری مخلوق ہے تو نے ہمیں پیدا کیا جب پیدا کیا ہے تو ہم کو بھوکا اور پیاسا کیوں مار رہا ہماری روئی تیرے ذمے ہیں ہمیں روزی ہے کہاں فرما دیکھو مانگنے کا انداز بڑے سب جنہوں نے یا اللہ ہم کو پانی چاہیے ہمیں پانی عطا فرما ہم پیاسی ہمیں پانی عطا کیا نمبر ایک چونٹی جو مکلف نہیں چونٹی پر نہ کوئی کتاب اتری اور نہ اس کی طرف کوئی نبی مرسل آیا نہ اس کی طرف وہی آئی ایک جانور ہے چھوٹا سا اور عقیدے کی معرفت آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح بیٹھی ہوئی اپنی پشت زمین سے ٹکا لی اسے میں میرا دن کے اندر نہیں بلکہ اوپر ہے میرا پروردگار اوپر ہے ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مشکل شخصی سے ایک شخص مرا وہ جیسا بھی ہو ایسے کئی لوگ ہم جانتے ہیں جو پوری زندگی نشے میں دھت رہے چرس اور بھنگ پیتے رہے اور اور کتے گھوم رہے اور لوگ جب ان کو جب وہ مر گئے ان کو دفن کر کے ان پر کبا بنا کر ان کو مشکل کشا مان لی اب تمہارے مشکل کشا یعنی پوری زندگی بھنگ گھوٹ گھوٹ کر پیتے رہے اور یہ صوفیا اس کماش کے لوگ ان کا بھنگی ہونا اس لیے ہوتے ضرور ہوتے ایک نجر اور ناپاک چیز وہ شاہ صاحب ایک مقام پر تقریر کر رہے تھے کسی ملنگ نے چھیڑنا چاہا اور ایک عجیب سوال بھیجا کہ سائیں اگر بھنگ گھوڑ کے رکھی ہو اور کتے کی ٹانگ اس میں پڑ جائے تو اس بھنگ کا کیا حکم ہے فرمایا کتے کی ٹانگ دھونی پڑے گی کتے کی ٹانگ دھونی پڑے گی یہ ہے اور کی ٹانگ دھونی پڑے گی کتا نجس ہوتا ہے کسی برتن میں منہ ڈال دے اس کو سات بار دھو گے تو پاک ہوگا فرمایا کتے کی ٹانگ دھونی پڑے گی رحم اللہ اللہ رحمت فرمائے جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ شاہ صاحب کا علم ہے توحید خالد صاحب کی کتاب اس میں اللہ رب العزت کے علوم پر پرانا حدیث سے پار دلائے سے دیکھو کو چونٹی اس کا عقیدہ اس کا عقیدہ کتنا نفیس اور عظیم ہے اپنی پشت زمین سے ٹیکے ہوئے اپنا منہ آسمان کی طرف کیے ہوئے ہاتھ کو آسمان کی طرف کیے ہوئے اللہ میں خلق من خلق بغیر کسی واسطے کے وسیلے کے اللہ سے براہ راست دعا ہو رہی ہے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں فرما نے کیسی قبول کی سلیمان علیہ السلام کو شروع کر اللہ نے یہ طاقت دی تھی ہر مخلوق کی بولی سمجھنے کی آپ نے چونٹی کا گڑیا سمجھ لیا اس کی دعا سمجھ لی فرما کے ارجے ہوں لوٹو لوٹو چلو بھاگو تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے بارش ہو جائے گی تمہارے کپڑے بھیگ جائیں جلدی چلو لکھن سخی تم بدا مت غیر اللہ نے چونٹی کی دعا قبول کر کے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ساری مخلوقات کو مرنے سے بچا لی ایک چونٹی کی دعا قبول کر اللہ کس کس کی سنتا ہے اور کیسے سنتا ہے ایک چونٹی کا عقیدہ اس کی ننی سی کھوپڑی میں جو بات آ گئی یہ ارباب پکڑ کے دماغوں میں بات نہیں آئی کتنا گندا اور گمراہ میں سے مضمون دو شعبے بنائے ہیں ایک کچھ درائل دلائل تو اس میں جتنے بیان کریں کم ہے دوسرا جو صوفیاء کے دلائل ہیں ان کا معاوضہ اور ان کا جو ہے وہ رد یہ ایک الگ موضوع انہوں نے کچھ قرآن آیتوں سے استدال کیا کچھ احادیث سے احادیث کچھ موضوعات بھی ہیں ضعیف بھی ہیں کچھ صحیح بھی شریف ہی الگ میں نے شعبہ بنایا تھا اور اگر مصروفیت نہ ہو تو اگلا پروگرام ہم اسی موضوع پر رکھتے ہیں جس میں ان کے جی- جتنے ان کے دلائل ہیں جیسے ایک عام حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا پاؤ بن جاتا ہوں اور اس کی زبان بن جاتا ہوں اس کو بڑا لیا جاتا ہے اس پر مفصل کلام اس قسم کے اور مظلومہ دلائل جو ہیں ان پر نقد اور ان کی منشاء اللہ اس کو اٹھوڑتے تو ان شاء اللہ عزیز ترتیب بن جائے گی اعلان ہو جائے گا اس پر انشاءاللہ بات ہوگی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم عقیدہ صافیہ پر قائم رہیں اور بحمد اللہ میں بڑا مطمئن خوش ہوں اپنے عقیدے پر بحمد اللہ اپنی جماعت کے عقیدے پر کہ اللہ نے ان خرافات سے بچایا اللہ نے ان روایت سے بچایا اللہ نے اس غلازت سے بچایا اور اپنی وہی کا نور ہے ہم جو کتاب پر قائم ہے وہ میں عطا فرما دیا اور بحمد اللہ اس پر ہم قائم ہیں عقیدے کے تعلق سے منہج کے تعلق سے عمل کے تعلق سے اللہ کے وہی کی نور ہماری احساس ہے اس نور سے ہمارے قلوب منور ہیں اذہان منور ہیں اور اعمال جو ہیں روشن منور ہے اللہ اس پر قائم رکھے مرد مرد دن تک قائم رکھے اپنے اپنے پیغمبر کی توفیق اطاعت کے رنگ میں ہو اور عقیدہ خالصہ اللہ ہم کو عطا فرما دے اسی پر ہم کو قائم رکھے اقول اقوال بسفر اللہ علیہ رب العالمین